الله العظيم کا بلّہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم مزود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت والا ہے اس سے پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ غزہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ جو ابو جہل کے لشکر سے آ پڑا تو مشاورت ہوئی یہ حضرات چلے تھے مدیہ منورہ سے تجارتی قافلے پر حملے تھے اب بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نام تجارتی قافلے پہ حملہ کیا جائے اور لشکر کے ساتھ مقابلہ نہ کیا جائے ابھی تیاری نہیں لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے اس بات کو واضح کرنا تھا کہ کامیابی اسباب سے نہیں کامیابی تو اللہ کی مدد سے ہوا کرتی تو اس موقع پہ اللہ تبارک تعالی نے اپنے ان انعامات کا ذکر فرمایا جو ایمان والوں پہ اللہ تعالی نے فرمائے تو یہاں پہلا انعام بیان فرمایا جہاد کے لیے نکالنا کہ جہاد کے لیے وہی نکلتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا تو لہذا جہاد کے لیے نکلنا دین کے لیے نکلنا یہ بھی اللہ کی طرف سے پسندیدگی کی علامت ہے تو پہلا انعام یہ کہ اللہ تعالی نے تمہیں جہاد میں جہاد کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائی جہاد کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی دوسرا انعام اللہ کو تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور دعا قبول فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے نزول کا وعدہ فرمایا اور اس کے بعد یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے آیت نمبر گیارہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے چوتھا انعام اور پانچواں انعام بیان فرمایا چوتھا انعام بیان فرمایا کہ ایک یوگشی کون نواسا جب وہ ڈھانپ رہا تھا تمہیں کون اللہ تبارک و تعالی انواسا اونگ سے امر رتم مین اپنی طرف سے اطمینان اور سکون کا ذریعہ بنا کر تاکہ تم امن کی حالت میں آ جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد کی حالت میں جنگ کی حالت میں اونک کا آ جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے یہ اللہ کی طرف ہے اور نماز کی حالت میں اونک کا آنا یہ شیطان کے اثرات ہیں تو اسی طرح یہ بھی نکالا جائے کہ درس کی حالت میں اونگ کا آنا تو میں کہ اللہ دربار پر تعالیٰ اس وقت تمہارے اطمینان قلب کے لیے تم پہ کاری فرما رہے تھے اونگ کو حضرات صاحب کرام رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ اس وقت تھکے ہوئے تھے تھکاوٹ شدید تھی پھر تھکاوٹ کے ساتھ یہ تھا کہ سامنے مقابلہ تھا ایک لشکر سے پہلی بار مقابلہ ہو رہا تھا مقابلے کا جو لشکر ہے اس کے پاس سامان مکمل ہے ان کے پاس سامان کوئی نہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ تعداد نہیں یہ تین سو تیرہ ہیں وہ ایک ہزار ہیں یعنی ایک علاقے کے لوگ تھے ایک علاقے کے لوگ ہیں تو زیادہ سے زیادہ برابری میں لڑائی ہو سکتی کیا کہ وہ ایک ہزار ہیں کم و بیش اور یہ تین سو تیرہ ایک تو تعداد کا فرق ہے دوسری بات یہ ہے کہ وسائل کا فرق ہے کہ ان کے پاس آٹھ تلواریں ہیں تین سو تیرہ افراد ہیں باقیوں کے پاس چھڑیاں ہیں آٹھ تلواریں ہیں چھ زرہیں ہیں اور دو گھوڑے ہیں ستر اونٹ ہیں اور ان پہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور سامنے جو افراد ہیں ان کے پاس تلواریں بھی ہیں ان کے پاس تیر بھی ہیں ان کے پاس نیزے بھی ہیں ان کے پاس اونٹ بھی ہیں ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں تو پورا ساز و سامان ان کے پاس موجود ہے فضائی آج کے دور کے اندر گھوڑوں کی کیفیت ایسے ہے اس دور میں گھوڑوں کی کیفیت ایسی تھی جیسا کہ آج فضائیہ کی ہے کہ فضائیہ کی ہے کہ بلی والے فضائیہ والوں کو ساتھ لے لے کر خوشی کا اظہار کرتے پھر رہے ہوں ہم دونوں اکٹھے ہیں تو اسی طرح گھوڑا سوار بھی اور دوسرے اس طریقے سے آپس میں تعلق رکھتے تھے اب یہ ایک کیفیت ہے پھر جس بار یہ بدر کے میدان میں پہنچے کفار پہلے پہنچ گئے انہوں نے وہاں جا کے جو اچھی جگہ تھی جمی ہوئی جگہ تھی مٹیالی جگہ تھی اس پہ قبضہ کر لیا اب جب ایمان والے وہاں پہنچے تو آگے ریتلی جگہ تھی ریت کی جگہ میں چلتے ہوئے پاؤں دھستے اب ایک مسئلہ یہ ہے پھر ایک مسئلہ یہ تھا کہ پانی پہ ان کا قبضہ ہو گیا ان کے بعد پانی بھی نہیں پھر گرد و غبار ہے اس پریشانی کی کیفیت میں ایک پریشانی نہیں کئی پریشانیاں جمع ہو گئیں ان تمام پریشانیوں میں اب شیطان نے بھی اپنا کام دکھایا اس نے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ دیکھو نماز تو اللہ کی ہے نا کہ اس بار ابھی تیمم کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے ہوا ہے غزہ بات کہ نماز تو اللہ کی ہے نا تو اللہ کی نماز کے وضو تو کرنا ہے نا تو اللہ کو تمہاری نمازیں ہی پسند نہیں تمہارا آنا ہی پسند نہیں نہیں تو اللہ تمہیں نماز سے محروم کیوں کرتے لہذا نہ تم وضو کر سکتے ہو غسل کی حاجت جن کو ہے وہ غسل نہیں کر سکتے اور تمہیں اللہ تبارک وطالعہ نے پانی سے محروم رکھا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ تمہارا جو نکلنا ہے یہ جہاد ہے یہ اللہ کو پسند نہیں اللہ کو پسند ہوتا تو امریکہ پہلے ہی دن یہاں سے نکل جاتا نہیں اس کے بعد امریکہ جو چھایا ہوا ہے مسلط ہے تم پر اور مسلمان ممالک جو منافقین ہیں حکمران وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے بعد اللہ تم سے راضی نہیں اللہ ان پہ راضی اب شیطان ہر دور میں اپنا کام کرتے ہیں تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا اب یہ ظاہری حالات پھر آگے شیطان کا وسوسہ تھا پریشانی کی کیفیت کیا تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری پریشانیوں کو دور کیا جب تم نکلے ہمارے لیے تھے تو ہم تمہاری مدد کیسے نہ کرتے تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام یعنی یہ چوتھا انعام ہے ترتیب کے اعزاز سے یہ فرمایا کہ تم پہ اونٹ کی کیفیت ہوتی اب حضرات جب یہاں پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ کیا پہلے والی بات بعد میں بعد والی بات پہ یہ اہمیت کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام یہاں کیا وہ کیا کیا کو نزل علی کو منسما امان اور اتار رہا تھا تم پر آسمان سے پانی کہ اللہ نے بارش فرما دی اب جب اللہ تعالیٰ نے بارش فرما دی اس بارش کا مقصد کیا تھا فائدہ کیا تھا ہیرا کم بھی پاکیزہ کرے تمہیں اس کے ذریعے کہ جو نجاست ہے وضو کی حاجت ہے غسل کی حاجت ہے وہ اس سے پوری ہو جائے تو اللہ نے بارش فرما دی و ہی بہان کو مریض اور اللہ دور کرے تم سے شیطان کی نجاست والی عربی کا اعلیٰ قلوب کمب اور مضبوطی ڈال دے تمہارے دلوں پر اس سب بھی اقدام اور جما دے اس کے ذریعے قدم اب یہ کہ جس وقت یہاں آئے ہیں پانی نہیں تو بھی جگہ میں نے کی اب اللہ تعالی نے یہاں بارش فرمائی اب جب اللہ تعالی نے بارش فرمائی اس بارش کی وجہ سے ہوا کیا کہ ان کی طرف والی جگہ جو تھی جو مٹیالی تھی وہاں کیچڑ ہو گیا اور ایمان والوں کی ضرورت تھی یہاں ریت پانی کی وجہ سے جم گئی اب یہ سڑک بن گئی ایک لحاظ سے پھر یہ ہے کہ پانی انہوں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا وضو غسل بھی کر لیا وضو بھی ہو گیا تو لہذا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ظاہری ناپاکی جو تھی وہ اللہ نے دور کرنے کا ذریعہ پیدا فرما دیا اور پانی کی ضرورت تھی پیاس بھی پیاس کی بجانے کے لیے بھی پانی کی ضرورت تھی تو ضروریات کے لیے پانی آسمان سے نازل ہوا تو اگر زمین اسباب ختم ہو جائیں اور اللہ پہ بھروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد جو نازل فرما کرتے تو لہذا پانی ان کو نصیب ہو گیا پانی مل گیا اور آسمان سے یہ پانی اترا جس کی پاکیزگی میں کسی شاک اور شبہ کی گنجائش نہیں نیچے والا پانی ہے تو پاکیزگی میں ایسا نہیں ہو سکتا جو پانی اوپر والا پانی حتیٰ کے ماہرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر بارش نہ ہو تو سمندر میں اور دریا میں جو رہنے والی مچھلیاں ہیں وہ اندھی ہو جائیں یعنی بارش کے پانی کے ایسے اثرات ہوتے ہیں تو بارش کے پانی کے اثرات ہوتے ہیں کہ اس کے اندر پاکیزگی ہے اس کے اندر کثافت نہیں ہے یہ بالکل شفاف اور صاف ہر قسم کے جراثیم کی آلودگی سے پاک پانی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پاکیزہ پانی جس کے ظاہری پاکیزگی میں بھی مالوی پاکیزگی میں بھی باطنی پاکیزگی میں بھی کسی شاخ و شبہ کی گنجائش نہیں اللہ نے وہ پانی اتار دیا یہ مدد کا اوبر سے اترنا تھا یہ اللہ کی رحمت اب اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ زمین جم گئی دوسرا فائدہ یہ کہ ضروریات پوری ہو گئی تیسرا فائدہ اس نے یہ ہوا کہ جو شیطانی بسوسا دل میں پیدا ہوا تھا کہ اللہ اگر راضی ہوتا تو پھر تم نمازیں کس طرح پڑھ رہے ہو نمازیں تمہاری سستی ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ شیطانی وسوا جو دل میں پیدا ہوا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اس کو بطور خاص بیان فرمایا ریز شیطان کہ شیطان کا جو ہے ہے یہ ناپاکی نجاست سے بھی بڑی ناپاکی ہے بڑی نجاست اس لیے کہ یہ تو عقائد پہ اثر انداز ہوتی ہے یہ نجاست یہ انسان کے دل پہ اثر انداز ہوتی ہے جو نجاست ہے یہ تو انسان کے جسم پہ اثر انداز ہوتی ہے لیکن یہ دل جو شیطانی وسفا ہے اس کا اثر تو انسان کے دل پہ ہوتا ہے جب دل پہ اثر ہوگا اور اصل چیز کو ناپاک کر دے گا یہ وسوسا تو پھر ناپاکی کی انتہائی سو جو ہے وہ پیدا ہوگی تو اللہ تعالی نے شیطانی وسوسا بھی نکال دیا اب رہی یہ بات کہ دشمن کا جو خوف تھا اب یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آئے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے یہ بات واضح ہو گئی جب یہ بات واضح ہو گئی اب رہی یہ بات کہ دشمن کی تعداد کا جو خوف تھا اس کو کیسے دور کیا کہ تم پہ ہم نے اونک داری کر دی کہ غزبۂ بادر میں اور غزبۂ عہد میں دونوں میں اونک داری کی ہے غزۂ عہد میں جس بات کے بغیر شکست ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے اس حالت میں کہ کفار زخمی کرنے کے بعد شہید کرنے کے بعد ایمان والوں کو خوف کی سے دوڑے ہیں تو ان کی حالت یہ تھی کہ ایمان والوں کے جو لوگ اس پر ابھی زخمی تھے یا موجود تھے تلوار کے سہارے پہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے تو وہی اونگ آ جاتی تو اس اونگ کی وجہ سے اللہ تعالی نے دل سے روب نکال دیا جیسے نبی علیہ السلام السلام نے حکم دیا کہ چلو ان کا تعاقب کرو تو یہ تازہ دم ہو کے حشاش بشاج ہو کے پیچھے دوڑ پڑے نتیجہ یہ ہوا کہ کفار سوچ میں پڑ گئے کہ امیر لشکر نے کہا کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں اس لیے کہ اگر کامیاب ہوئے ہیں تو بھاگ کیوں رہے اگر ناکام ہوئے ہیں تو آدمی تو ان کے مارے گئے تو ہم ناکام کیسے ہوئے تو لہذا واپس پلٹو جا کے حملہ کرو تو واپس پلٹنے لگے ادھر جو تھا نبی صاحب نے حکم دیا یہ زخمی حالت میں ہشائے بشائد ہو کر جب پیچھے بھاگے ہیں تو گفار وہاں سے آگے کی طرف دوڑ پڑے چھوڑ کے بھاگے تو اللہ نے تاریخ فرما دی ان کے دنوں سے روب اترا ان کے دلوں پہ روک تعریف ہوتی تو غزل بازو میں یہ ہوا فرمایا جب رات کو یہاں انہوں نے قیام فرمایا ضروریات پوری ہو گئیں اب فرمایا علی رضی اللہ عنہ کی روایت فرمایا کہ ہم میں سے ہر آدمی پہ اونٹ کی کیفیت تاری تھی بلکہ یہاں کا گاتے ہیں کہ نبی علیہ صاحب السلام نے جب فضل کی نماز کے لیے آواز دی ہے اٹھایا ہے تو صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت کی آواز کی وجہ سے اٹھ تو بیٹھتے تھے ایک گاہ جب اٹھ کے بیٹھتے تھے ایک طرح سے اٹھتے تھے دوسرے گر پڑتے تھے یعنی اتنی کیفیت تھی نیند کی اور پھر اس کی حالت میں پھر اٹھے ہیں تو پھر ظاہر ہے جب اتنی اطمینان کی نیند جنگ کی حالت میں ہو جائے تو دل میں کہاں خوف باقی رہے گا تو یہ ایک کہتے ہیں کہ جب گھبراہٹ کی کیفیت میں پریشانی کی کیفیت میں نیند آ جائے تو پریشانی دور ہو جاتی ہے تو خوف کی حالت میں نیند کا آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ خوف باقی نہیں رہا تو لہذا اس کے بعد نبی علیہ السلاحت والسلام بھی اجازت ہے تو نہیں سوئے حضرت رات کو دعائیں فرماتے رہے دعائیں فرمانے کے بعد حضرت کو بھی معمولی سی اونگ آئی ہے جب اونگ آئی ہے تو اونگ کے بعد اونگ سے پہلے نے روتے رہے ہیں گریا جاری فرماتے رہے حتیہ کا اللہ ہو آپ سے چمٹ گئے حضرت کرے کیا مزید برداشت نہیں ہو رہا آپ کا رونا یہ کیفیت تھی اور حضرت اتنا روئے اتنا روئے کہ چار مبارک کی کندھوں سے پیچھے گر گئی اس کے بعد نبی صاحب اسلام کو بھی اونگ آ گئی معمولی وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جب حضرت اونگ سے بیدار ہوئے تو حضرت کے چہرے پر مسکراہٹ تھی سیوح زم الجم وی الون اکدور کہ حضرت پڑھتے ہوئے مسکرانے لگے جس کے معنی یہ پرمجیت کی آیت ہے اس کے معنی ہے کہ یہ لشکر جو ہے یہ شکست دیا جائے گا اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے پھر نبی علیہ صاحب السلام وہاں سے چلے فرمایا کہ بس اللہ کی مدد آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب اسلام جی قید علیہ السلام قیادت کر ہوئے فرشتوں کی آ رہے ہیں پھر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس جگہ لاش ابو جہل کی ہوگی اس جگہ لاش فلاں کی ہوگی اس جگہ لاش فلاں کی ہوگی تو صحابہ کرام رام نے جب رات کو ہم لاش جمع کر رہے تھے دیکھ رہے تھے تو حضرت نے جہاں فرمایا تھا تو ایک انچ بھی نہ لاش ادھر تھی نہ ادھر تو یہ خبر نبی السلام نے تو یہاں فرمایا کہ ہم نے تمہارے دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا کر دی اون کے ذریعے سے یہاں ایک بات اور بھی قابل لگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان کی کیفیت تو یوں بھی پیدا فرما سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے اون کے ذریعے سے اس کو پیدا فرمائی اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ مدد تو اللہ کی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم اسباب میں مدد بھی اسباب سے فرمایا کرتے تو بھی اسباب سے ہوتی ہے تو اسباب کا اختیار کرنا تو ضروری ہے کتنے اسباب جو اسباب انسان کے اختیار میں ہوں اونگ انسان کے اختیار میں نہیں بارش انسان کے اختیار میں نہیں لیکن یہ عالم اسباب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے تو اللہ تعالیٰ جس انداز سے اسباب کو پیدا فرما دیں جیسا کہ موس اللہ نبی جی ایسا سنا کے واقعے میں ہے کہ جب ایک مرجہ کو کھڑا کرنا تھا کہ جس کے قاتل معلوم نہیں ہو رہے تھے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس سے رکھو اب گوشت رکھنے سے کیا تعلق ہے اس کا کہ گوشت تو گائے کا اور گائے بھی کون سی مردہ یعنی جو ذبح ہو گئی ہو وہ خود مردہ ہے اس کا گوشت کا ٹکڑا رکھنے سے یہ مردہ زندہ ہو جائے بظاہر کوئی تعلق نہیں لیکن یہ عالم اسباب ہے جس میں سبب بتلا دیا گیا کہ سبب کو اختیار کرو تو عالمی اسباب میں اسباب ہوں گے لیکن ضروری نہیں کہ وہ اسباب وہ ہوں جو میرے اور آپ کے نزدیک اسباب ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب خالق الاسباب ہیں جس چیز کو چاہیں اللہ سبب بنا دے لیکن یہاں عالمی اسباب ہیں تو اللہ سبب یہاں پیدا فرما دیتے تو لہٰذا اونگ پیدا فرما اونگ کی کیفیت پیدا فرما دی تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے اور اس کے بعد بارش فرما دی تاکہ پاکیزگی بھی حاصل ہو جائے اس سے اور شیطانی وسوسہ بھی دل سے نکل جائے دل مضبوط ہو گئے قدم جم گئے قدم جمنا دو معنی کے اندر ہے ایک ہے ظاہری معنی کے اندر کہ قدم جم گئے یعنی جگہ جو تھی وہ ریت لی وہ جم گئی اور اس کو ایسے اس پہ جم کے چلا جا سکتا تھا اور دوسرا قدم جمنا مضبوطی پیدا ہو گئی کہ ثابت قدمی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دی فرمایا یو ہی ربوں کا اب مزید انعام فرمایا جب حکم دے رہا تھا آپ کا رب ش الملا فرشتوں کو انی ماں کم یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں کہ اللہ تو جسم سے باغ ہے تو اللہ کا ساتھ ہونا اللہ کی مدد کا ساتھ ہونا ہے یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے یہاں ایک اور اشارہ فرما دیا ایک اشارہ یہ فرمایا کہ جوہری ربو کا یہ خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نصرت نازل ہوگی مدد آئے گی نبی علیہ السلاط والسلام پر نبی علیہ السلاط والسلام کے ذریعے سے کہ نبی علیہ السلام پر مدد آئے گی اور آپ کے ذریعے سے آگے منتقل ہوگی اب اس پر نبی علیہ السلاط وسلام بظاہر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں اب مدد کیسے آئے گی نبی علیہ السلاط وسلام کے طریقوں سے وابستگی اختیار کریں گے تو اللہ کی مدد حاصل ہے تو لہٰذا یہ خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مدد نازل ہوگی نصرت آئے گی رحمت نازل ہوں گی نبی علیہ السلاد السلام کے ذریعے تو نبی علیہ السلاد السلام کا ذریعہ اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سنتوں سے وابستگی کی جائے آپ کے طریقے پر ہوں گے آپ کی تعلیمات پر عمل ہوگا آپ کی تعلیمات کے مطابق اگر جہاد کریں گے تبلیغ کریں گے تدریس کریں گے اور حتیٰ کہ دنیا کا کام بھی اگر حضرت کی اشاعت کے مطابق کریں گے تو وہاں بھی اللہ کی رحمتیں حاصل ہوں تو ہمارا کہ اللہ تبارک وطار نے حکم دیا اللہ حکم دے رہے تھے کن کو فرشتوں کو انی معقوم یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں یہاں دوسرا اشارہ یہ فرما دیا کہ فرشتے اتنی قوت کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اور اللہ کی معیت نہ ہو تو اصل نظر فرشتوں پر بھی نہیں اصل نظر کس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کا یہ تقاضا ہے کہ بھروسہ کس پہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے وہاں کہ میں نے فرشتوں سے کہا یہ فرشتوں کی مدد بھی میرے حکم کی وجہ سے فصبت الدین آمن بس تم مضبوط کرو ان لوگوں کو جو ایمان لائے مضبوط کیا کہ جب فرشتے آئیں گے فرشتوں کی جھلکیاں دیکھیں تو ایک ہے خبر سننا ایک ہے دیکھنا دیکھنے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ سننے سے وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی لہذا تم ان کے دلوں کو مضبوط کرو جب ان کو معلوم ہوگا کہ تم آ گئے ہو ان کے دل مضبوط ہو جائیں گے تو ایک مضبوطی یہ ہے دوسری مضبوطی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک چیز عطا فرمائی ہے وہ ہے علقا کہ ایمان والے کے دل میں وہ کوئی بات ڈال دیتے ہیں خیر کی بات ڈال دیتے ہیں جیسے فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں دو خانے ہیں ایک میں فرشتہ رہتا ہے ایک میں شیطان جب انسان کا دل اللہ کی طرف سے غافل نہ ہو کہ شاغل ہو ذکر کرنے والا ہو تو یہ شیطان جو ہے یہ پیچھے بڑھتا ہے اور فرشتہ آگے کو بڑھتا ہے اور یہ انسان کے دل کی تقویت کا سبب بنتا ہے اور انسان جو ہے وہ نیکی میں رغبت محسوس کرتا ہے اور جس وقت انسان کا دل غافل ہو جائے تو فرشتہ پیچھے پھٹ جاتے ہیں شیطان آگے کو بڑھتے ہیں اور اپنی چونچ رکھ دیتے ہیں اور وسوسہ منتقل کرتا ہے اور یہ وسوسہ پھر پورے جسم میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ انسان پھر نیکی سے دور ہوتا ہے برائی کی طرف اس کی آمادگی ہو جاتی تو فرشتہ جو ہے یہ شر نہیں کرتا فرشتہ خیر ارقا کرتا ہے تو اس لیے اللہ نے جو کہ ایمان والوں کو القاع کرنا تھا اور ان کو مضبوطی القاع کرنا تھی اس لیے فرشتوں کا حکم دیا کہ تم ان ایمان والوں کو مضبوط کرو یعنی ان کے دل میں تقویت کا ذریعہ بنو دل میں تقویت کی کیفیت پیدا کرو کے فی قلو بل لذین کفر اور میں ڈالوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا اروب اروب تو کافروں کے دلوں میں روب میں ڈالوں گا تو یہاں جو ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ تو خیر اور شر دونوں کا خالق ہے فرشتوں کو اللہ نے خیر کے لیے پیدا فرمایا جب خیر کے لیے پیدا فرمایا تو ان سے خیر کا کام لیا اور کافروں پہ روپ ڈالنے کا کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا اس لیے کہ کافر اس قابل نہیں کہ فرشتے کا خیر فرشتے کے لیے خیر اس میں منتقل ہو تو اس لیے اللہ و وطالعہ نے فرشتوں کو حکم نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ ان کے دلوں پہ میں روب ڈالوں گا اور یہ روب کس کا ہوگا ایمان والوں کا روب ہوگا اب ایمان والوں کا روپ کیسا تھا حضرت عباس اسلام کے بارے میں آتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ حضرت یہ آپ نے بھی کمال کیا ان کے بیٹے نے کہا کہ غزوہ بدر میں آپ پکڑے گئے تو یہ بڑے جسیم تھے اونچے کچ کے تھے حضرت عباس رضی اللہ اور ان کو جس آدمی نے پکڑا تھا جس صحابی نے پکڑا تھا وہ چھوٹے کچ کے تھے تو حضرت آپ نے کمال کیا اس چھوٹے کچ کے آدمی کے ہاتھوں آپ پکڑے گئے کہ بیٹے تو کہہ رہا ہے نا یہ چھوٹا تجھے نظر آ رہا ہے جب مجھے پکڑنے لگا تھا پہاڑ جتنا اونچا تھا تو اللہ تبارک وطالعہ نے ایسا روپ تاری فرما دیا کہ یہ کیفیت ان کے دلوں میں پیدا فرما دی کہ یعنی جو سردار کے بڑے بڑے بھاگنے والے وہ بھی اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے ان کے آگے تو یہ اللہ تبارک وطالعہ کا روپ تاری ہوتا ہے کن پر جو دین کے دشمن ہوں یا دین میں کمزور ہوں جس وقت تاتاریوں نے یہ حملے کیے ہیں مسلمان علاقوں میں تو یہ حکایات میں یہ بات آتی ہے کہ ایک تاتاری نے مسلمان کو دیکھا راشٹر مل گیا اور تجھے میں نے قتل کرنا ہے یہاں دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو جا میں گھر سے تلوار بھول گیا ہوں تلوار بھول گھر سے تلوار لے کے آتا ہوں تو روب کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گھر تلوار لینے گیا یہ ڈر کے مارے دیوار کے ساتھ لگا ہوا کھڑا ہوا وہ آیا اس نے آگے اس کو قتل کیا تو یہ روب کی کیفیت کب تاریخ ہوگی جب دین کو چھوڑیں گے یہ ہماری گزارش یہ ہے جی طالبان تو ہمارے ملک میں مسلط ہو جائیں گے اس لیے آپ پانچ سال تک امریکہ بہادر آپ ہمارے آقا آپ یہاں مزید پانچ سال تک رہ جائیں یہ ہم درخواستیں کر رہے ہیں ان سے کہ آپ پانچ سال رہ جائیں کیونکہ اس لیے کہ طالبان جو ہیں یہ ہم پہ مسلط ہو جائیں گے تو لہذا طالبان اگر مسلط نہ بھی ہوں تو موت کے بعد کون تمہیں امریکہ آ کے بچائے گا فرشتوں کے عذاب سے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا تو لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک روب کی کیفیت تعریف فرما دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو فاغریبو بو تم مارو فوق الانا کی گردنوں کے اوپر تو اس سے معلوم ہوا کہ اس غزبہ میں فرشتوں نے بھی حصہ لیا ہے اب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ایک فرشتہ ہی کافی تھا لیکن یہاں پوری جماعت کو حکم دیا جا رہا ہے تو یہ جماعت لڑی ہے ایمان والوں کے تابع ہو کر کہ ایمان والے کے ہاتھ میں چھری ہے جو کافر اس کی زد میں آیا ہے اس نے اس کو چھری مارنے کے لیے جو چھری اٹھائی ہے اس کی گدر میں مارنے کے لیے اب ارادہ کس کا ہوا ہے ایمان والے کا اور وہاں پہ جہاں اس نے چھری اٹھائی ہے وہاں فرشتے نے تلوار سے اس کی گدر کاٹ تو یہاں فرشتے جو ہیں وہ تابے ہو کر لڑے ہیں ایمان والوں کے تو اس میں بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ان کی جو کوشش کرتے ہیں کہ چھڑی اٹھائی تو اللہ نے مدد فرمائی تو لہذا اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں گے تو اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوگی دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری نہیں بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق جتنی استطاعت آپ تیاری کریں پھر دیکھیں کہ اللہ کی مدد کیسے نازل ہوتی ہے تو ہمارا کہ ان کی گردنوں اب گدنوں کے اوپر مارنا اس لیے کہ جو اٹھے ہوئے ہیں تکبر ہے وہ کہاں ہوتے ہیں سروں میں تو گردن کے اوپر کیا ہیں سر ہیں یعنی ان کے سر جھک جانے چاہیے ان کے سر کٹ جانے چاہیے کہ یہ سر جن میں غرور تکبر اور سرکشی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اس سر ان سروں کو باقی رہنے کا حق نہیں ہے ان سروں کو گرا کیا جائے وغیبو مینہم ہوم اور مارو ان کے کل بنان ہر پورے کو کہ یہ انگلیوں کے جو حصے ہیں پورے ان پہ مارو تاکہ یہ کام کرنے کے قابل ہی نہ رہیں تو سر ہے جو و تکبر ہے اور یہ ہاتھ ہیں جو مخالفت میں کام کرتے ہیں تو لہذا یہ قابل ہی نہ رہیں کہ تلوار اٹھا سکیں تو لہذا ان کے ہاتھ بھی کاٹ ڈالو اور ان کے سر بھی کاٹ ڈالو تو ہاتھ کے پوروں کو نشانہ بناؤ جب پورے نہیں رہیں گے تو ہاتھ جو ہیں وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے اب اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہو رہی ہے کہ فرشتوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ لڑنے میں انسان کو قتل کیسے کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت فرما رہے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے کافروں کو تم نے قتل کرنا ہے گردن پہ وار کرنا ہے اور انگلیوں پہ وار کرنا ہے تو اس کی تعلیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دے رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عالم الغیب ذات اللہ کی ذات ہے فرشتے بھی عالم الغیب نہیں تو اس بات کو نہیں جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طریقہ بتایا جس طریقے سے تم لڑو تو کہ یہ کیوں ہوا ذالی کا یہ بیان اس وجہ سے کہ انہوں نے شاق اللہ مخالفت کی اللہ کی و رسول کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کا ضابطہ کیا ہے میں یشاق اللہ جو مخالفت کرے اللہ کی و رسول کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فعن اللہ یقین اللہ تعالیٰ شدید القاب سزا کا ہے سخت ہے کہ اللہ کا انکار بھی پوبر نبی السلام کا انکار بھی پوبر اللہ کے کلمات کا انکار بھی کفر نبی اسلام کے کلمات کا انکار بھی کفر یہاں دونوں کا ذکر کیا ہے مخالفت میں تو اللہ کا انکار بھی کفر نبی اسلام کا انکار بھی کفر اللہ کے کلمات کا انکار بھی کفر نبی صلاحت اسلام کے ارشادات کا انکار بھی کفر تو میں کہ ذالکم یہ جو تمہیں سزا دی گئی ہے یہ پوری سزا نہیں ہے تو میں فضو ہو پس تم چکھو اس کو یہ تو ابھی چکھنا ہے وہ انج کافی النار اور یقیناً کافروں کے لیے آپ کا عذاب ہے تو اصل عذاب تو وہ ہے جو آخرت میں ہوگا اس لیے جب نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو گڑھوں میں ڈال دو جو مارے گئے ان کو گڑھوں میں ڈالا گیا تو بڑے بڑے سردار ایک کنویں میں پرانا کنواں تھا جس میں پانی نہیں تھا اس میں ڈال دیا ان کو تیئیس چوبیس کو وہاں ڈال دیا گیا باقیوں کو جگہ ڈالا گیا تو بڑے بڑے سزا یہاں ڈالے گیا تو حضرت شیپ لائے اس کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ایک ایک کا نام لیا کہ ابو جہل اے اتبا شہبہ فلاں فلاں تو میری بات کی حقانیت معلوم کر رہے ہوگے میرے دلہ ساتھ کھڑے تھے حضرت یہ تو مردے ہیں یہ کہاں سنیں گے اللہ نے عقیدے کی بھی فرمانی تھی تو نبی فرمایا کہ تم میری بات ان سے زیادہ نہیں سن رہے تو یہ عذاب کی جھلکیاں تھیں جو دنیا میں ہوئیں تو اب آگے جو ہے وہ عذاب شروع ہوا ہے اور یہ عذاب جو ہے برزخی عذاب یہ بھی عذاب کی جھلک ہے اصل عذاب تو آخرت کا ہے باقی اصل عذاب جو ہے ہوگا وہ آخرت کا ہوگا تو ان سے خطاب ہے اور نبی اسات اسادام نے اس آیت کے مطابق ان سے خطاب فرمایا اور ان کو عذاب کی کیفیت دکھائی تو ان کو سنانا ان کے لیے تو بیکار ہے ان کے لیے تو بیکار ہے کنز و استعزا ہے ان کے لیے باقی تو بیکار ہے ان کو فائدہ تو ان کو اس کا فائدہ تو کوئی نہیں اس کا فائدہ تب ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کر سکتے نہیں ان کو تو فائدہ نہیں ہے تو یہ اشارہ کس کے لیے ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اصلاح اپنی کر سکتے ہیں ہم اپنی اصلاح کر لیں کہ اللہ کی مخالفت اللہ کے دین کی مخالفت نبی اسلام کی مخالفت سنتوں کی مخالفت کا انجام سوائے تباہی کے کچھ نہیں اپنی اصلاح کر لیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے یہ کتابیں ہیں جن کے بارے میں اس دن بھی اعلان کیا گیا تھا تو یہ ایک کتاب جو ہے وہ اٹھائیس روپے کی ہے اور دو کتابیں جو ہیں وہ پچپن روپے کی ہیں تین کتابیں اسی روپے کی ہیں اور کم سے کم دس کتابیں جو ہیں لی جائیں تو پھر پچیس کے حساب سے ہیں بارہ قرآن محل کے ساتھیوں کے لیے یہ رعایت کی گئی تھی کہ جو حضرات خریدنا چاہیں تو پچیس روپے کی اسی دس کے تھوک کے حساب سے تاجرانہ ریٹ کے حساب سے پچیس روپے میں خرید فرما سکتے ہیں تو بہرحال اس کے بعد یہ پھر کیونکہ ہم نے اس کو شائع نہیں کیا تو شائع کرنے والوں نے شائع کیا ہے تو انہوں نے اس کی رعایتی قیمت تیس روپئے رکھی ہے تو ہم نے رعایتی قیمت اپنے ساتھیوں کے لیے اٹھائیس روپئے رکھی ہے تو بہرحال آج جو حضرات لینا چاہیں گے تو اسے پچیس میں لے لیں گے پھر کل سے وہی ضابطہ جو اعلان قرآن بھار کی طرف سے ہے کہ دو روپئے ہم نے اپنے سے ریاست رکھی ہوئی ہے تو ایک اٹھائیس کی دو پچپن کی اور تین اسی کی اور جن لوگوں نے اس دن بھی دو یا تین لی ہیں تو وہ کسی حساب سے جو ہے اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں کہ چھپن دیے ہوں گے اگر جس نے دو دیے ہوں گے تو ایک روپے واپس لے لے اور جس نے تین لیے ہوں گے اور چوراسی دیے ہوں گے تو چار روپے اپنے واپس لے لے تاکہ جو ضابطہ ہے وہ پورا رہے لیکن یہاں کیونکہ جتنے ہزار نے خریدی ہیں پچیس ہی میں خریدی ہیں تو لہٰذا یہاں مسئلہ نہیں ہوا تو باقی جہاں جہاں بھی قرآن محض سے متعلقہ مقامات پہ اس کو فروخت کیا گیا ہے وہ اسی حساب سے ایک کتاب اٹھائیس کی ہے دو پچپن کی ہیں تین اسی کی ہیں اور جو دس اکٹھی لے لے تو دو سو پچاس روپے جو ہے وہ دے گا اور اس سے زیادہ جتنے لے گا وہ اسی حساب سے ہوں گی تو بہرحال کیونکہ پہلے اعلان ہو چکا ہے تو اس لیے آج کے لیے بھی وہی اعلان ہے تو جو ہزار خریدنا چاہیں تو پچیس میں آج لے سکتے ہیں پھر کل سے یہ اٹھائیس اور پچپن اور اسی والا نظام جو ہے وہ چلے گا الحمد رب الرحمن اللهم اللهم اللهم اللهم صل وسلم وسلم وبارك وبارك على على سيدنا مولانا محمد ربنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا يا حي قيوم برحمتك نستغيث المؤمنين والمجاهدين انصرهم ولا تنصر عليهم كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين المسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك الكبرى ورحمته